حسان الہند تفسیر علم الاسرار اعلی حضرت امام احمد رضا خان فادل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام تعلیف فرمایا جس کو سلام رضا اور اردو کا قصیدہ بردہ کہا جاتا ہے اس کے پڑھنے اور سننے والے کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بلائیں آفتیں مشکلات دور ہو جاتی ہیں روحانی سکون حاصل ہوتا ہے تمام بدنی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں جادو آسیب بدروحوں سے نجات حاصل ہوتی ہے علم اور تقوی کے عشق کی قوت حاصل ہوتی ہے اور خواب میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل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 السلام السلام یا نبی السلام مصطفیٰ جانے رہے مت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہی دا یت پہ لاکھوں سلام مگر چل فینوبو پہ روشن درود گولے گول غیری لت پہ لاکھوں سلام شہر یار ایرم تاج حرم نو بہا رے شفاعت پہ لاکھوں سلام شب اسرا کے دو لا پہ دائم درود نوشائے بز میں جنت پہ لاکھوں سلام عرش کی نت پہ عرشی درود فرش کی تیب و نوز حت پہ لاکھوں سلام نور نورے لطا فت پہ الطف درود زیب و نو نزا فت پہ لاکھوں سلام سر پہ نا زی دم حکم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 مرکز دورے کس رت پہ لاکھوں سلام ساخی بے رج و شاق القمر نائب دست بے رت پہ لاکھوں سلام جس کے زیر لیوا من سوا اس سزا سے یادت پہ لاکھوں سلام مرش تاب فرش ہے جس کے زیر نگیب اس کی یا ست پہ لاکھوں سلام مسل ہر بو بہ بودے تخ میں وجود قاسی میں کنز مت پہ لاکھوں سلام پت ہے بے حد درود خت میں د سالت پہ لاکھوں سلام شرق انوار قدرت کوت پہ نوری درود فتق از ہارے پہ لاکھوں سلام بے صحیح موبقی مو دی لو مسیل جگارے پردے عزت پہ لاکھوں سلام سلے غیر گیتا جد پہ غیر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 مانگے خل خلوت پہ لاکھوں درود شاگے نا سوتے جل وت پہ لاکھوں سلام کن زہر بے بے نوا پر درود پھر سے ہر رفتہ طاقت پہ لاکھوں سلام پر طوے اس میں ذات او حد پر درود نسخہ جامعیت پہ لاکھوں سلامت لائے ہر سا عبادت پہ اثرد درود مقطع ہر سیاب پہ لاکھوں سلام خلق کے داد رس سب کے پے یاد رس کے پہ رو سے موسی پہ لاکھوں سلام مجھ سے بے کس کی دو لت پہ لاکھوں درود مجھ سے بے بس کی قوت پہ لاکھوں سلام شم میں بز میں دانا ہو میں گم کن انا شرخ متن یت پہ لاکھوں انتہا گا دو ابتدائے یقین جمع تفریقوں کس رت پہ لاکھوں سلام کسراتے باد قل لت پہ اکثر درود عزت باد ذلت پہ لاکھوں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 سلام پر ہتے جانے مو من پہ بے حد درود قلب بے بی لت پہ لاکھوں سلام سبب ہر سبب منتا تلب علت جملہ علت پہ لاکھوں سلام مصدر مزگاری یت پہ از ہر درود مزغرے مسدری یت پہ لاکھوں سلام جس کے جل سے مل جھائی کلی یا کھلی اس گلے پاکے مم محبت پہ لاکھوں سلام قدے بے سایہ کے سایہ مر ہمت زلے بم دو تیرا فت پہ لاکھوں سلام تا ایران کو دوست جس کی ہے کمریا اس سر و قامت پہ لاکھوں سلام وصف جس کا گئے حق نما اس خدا ساز کل حد پہ لاکھوں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 مطلع الفجر حق مانگ کی اس کام پہ لاکھوں سلام لختے لاکتے دلے ہر جی گر چاک سے شانہ کرنے کی حالت پہ لاکھوں سلام دور و نزدیک کے سننے والے بکان کان لالے کرا مت پہ لاکھوں سلام چشمہ مہر میں موجے نورے جلال کے گے ہاشت پہ لاکھوں سلام جس کے ماں تھے شا کا سیرا رہا اس جبی نے سا عبادت پہ لاکھوں سلام جن کے سج دیکھو میں ہے راب کا با جھکی ان بھاووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام ان کی آنکھوں وہ سایہ آپ گن مزا قصر مت پہ لاکھوں سلام مشق باری میز کا پہ بر سے درود سل کے دل ریشا ات پہ لاکھوں سلام مانا قدرا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 پر درود اونچی بینی کی ریپ ات پہ لاکھوں سلام جن کے آگے چیرا جھل ملائے ان ہزاروں کی پل ات پہ لاکھوں سلام ان کے خود کی ساگو لت پہ بے حد درود ان کے قد کی رشا قد پہ لاکھوں سلام جس سے تاریخ دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام چاند سے منہ پہ تا در شاد لم کے آگے ساب حت پہ لاکھوں سلام شبنا میں باغ حق جانی روک کا ارق اس کی سچی برام خط پہ لاکھوں سلام خط کی گر دے ہیں وہ دل آ رہا سب زائے نہرے رہ مت پہ لاکھوں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 جس کی ہر بات وحی خدا چشمائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام جس کے پا نی سے شام داب جان ہو جنا اس دہر کی طرح دت پہ لاکھوں سلام جس سے کھاری کو وے شیرائے جا بنے اس حلا وت پہ لاکھوں سلام وہ زبان جس کو سب کن کی کل جی کہیں اس نا کو مت پہ لاکھوں سلام اس کی پیاری پسا حد پہ بے حد درود اس دل دلکش بلا وت پہ لاکھوں سلام اس کی باتوں کی لا پہ لاکھوں درود اس کے خود کی ہے وت پہ لاکھوں سلام وہ دعا جس کا جو رے قبول اس نسی میں اے جا پت پہ لاکھوں سلام جن کے گا بچے جھڑے نور کے ان ستاروں کی نوز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 ہو بے ہنس پڑے اس تب سم کیا تت پہ لاکھوں سلام جس میں نہ گئے شی روش کر کی رواں اس گلے کی نگا رت پہ لاکھوں سلام دوش بل دوش ہے جن سے شان شرف ایسے شانوں کی شوقت پہ لاکھوں سلام حجر اس ودے کا بائے جانو دل یعنی موہ رینو بوت پہ لاکھوں سلام رو آئی نئے علم پوش پہ حضور یہ قصر ملت پہ لاکھوں سلام ہاتھ جی سمت اٹھا غنی کر دیا موجے بحر سما ہت پہ لاکھوں سلام جس کو بارے دعا لمکی پر نہیں ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام کا بائے دینوں ماں کے دو ستوں سائی دین رسالت لت پہ لاکھوں سلام جس کے حل خط میں ہے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 نور کے چشمے لے رائے دریا بہے انگلیوں کی کرا مت پہ لاکھوں سلام عید مش شاہ کے چم کے ہلال لاکھوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام رفع ذکر جلا لت پہ ارفع درود شرح صدر صدا رت پہ لاکھوں سلام دل سمجھ سے برا ہے مگر یوں کہوں غنچائے راز راز دت پہ لاکھوں سلام کل جاگا ملک اور جو کی روٹی غذا اس شکم کی کنا ات پہ لاکھوں سلام جو کہ عز میں شفا ات پہ کھینچ کر بندھی اس کا مر کی حمایت پہ لاکھوں سلام انبیاء طے کرے زانو ان کے حضور زانو وہ کی وجاہت پہ لاکھوں سلام شاقے اصل قدم شاخ نق لے کرم را ہے اصابت پہ لاکھوں سلام کھائی کل آنے کے گزر کی قسم اس کا پے پا کی حل مت پہ لاکھو سلام اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ, اللہ جس سہانی گھڑی چمکا کا چاند اس دل اپ روزے سا ات پہ لاکھوں سلام پہلے سج دے زے ازل سے درود یاد گاری ام مت پہ لاکھوں سلام زر پیشاں دابو گھل زر پر شیر سے بر کا تیرا بات پہ لاکھوں سلام بھائیوں کے لیے تر کے پیستا کرے دودھ پے تو نس فت پہ لاکھوں سلام مہد والا کی قسمت پہ صدہ درود برج ماہ صاحب لت پہ لاکھوں سلام اللہ اللہ وہ بچ اپنے کی پھبن اس خدا بھانتی صورت پہ لاکھوں سلام اٹھتے بوٹوں کی نش وہ نما پر درود کھلتے گل چوکی نیک ہت پہ لاکھوں سلام فضل پیدائشی پر ہمیشہ درود کھیلنے سے کرا حت پہ لاکھوں سلام اڑتے جبل لت پہ عالی درود اعتدال دال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 یا نبی یا سلام السلام السلام یا نبی یا سلام دینی بھی مہک پر مہکتی درود پیاری پیاری نفا ست پہ لاکھوں سلام میٹھی میٹھی عبارت پہ شیری درود اچھی اچھی اشام رت پہ لاکھوں سلام سیدھی سیدھی روش پہ کرو سادی سادی پبی حد پہ لاکھوں سلام روزے گر مو شب تیرا بو تار میں کو گو سحرا کی خلوت پہ لاکھوں سلام جس کے گھیرے میں ہے امبیا ملک اس جہاں گیرے باڑ ست پہ لاکھوں سلام اندیشی شے جھلا جل دمکنے لگے جلوارے زیے دعوت پہ لاکھوں سلام لطف بے داری شب پہ بے حد درود عالم میں خواب راحت پہ لاکھوں سلام کندائے صبح عش رت پہ نوری درود گریا ابر رحمت پہ لاکھوں سلام نرمی یہ خوبے لی نت پہ دائم درود گرمی یہ شان ستوت پہ لاکھوں سلام اللہ اللہ اللہ اللہ جس کے آگے کھینچی گردنے جھک گئی اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام کس کو دے کھائیے منہ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہم مت پہ لاکھوں سلام گر دے میں دستے ان جمے رخ شاہ لال بدر کی دفڑ مت پہ لاکھوں سلام شور تک سے تھر تھراتی زمین شے جیش نو رت پے لاکھوں سلام ناراہ دہلی راسے بن گونجتے ولی شے کو سے جل پہ لاکھوں بو چکا چاک کر جر سے آتی صدا مصطفیٰ تیری سولت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ ہم ذاکی جا بازیا شیر گل راست پہ لاکھوں سلام الغرض ان کے ہر ماں پہ لاکھوں درود ان کی ہر خوب و خص لت پہ لاکھوں سلام ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود ان کے ہر وقت تو ہاں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 پر کروڑوں درود ان کے اصحابوں ایت رت پہ لاکھوں سلام پار ہائے صحف گن قدس اہل بیت نبوت بوت لاکھوں سلام آب تت ہیر سے جس میں پودے جمے اس زین جا بت پہ لاکھوں سلام کون خیر الرسل سے گئے جن کا خمیر ان کی بے لوس تینت پہ لاکھوں سلام مثبت لے جی گل پارا مستفا حجلہ آرائے فت پہ لاکھوں سلام جس کا آ چلنا دے کھا میں وہ میں گھر اس رے دا حت پہ لاکھوں سلام صحیح ہے دا ذاغیرا کئی بات جانے احمد کی راہ پہ لاکھوں سلام حسن مجتبہ سید الاسقیا راکی بے دوش عزت پہ لاکھوں سلام اوجے میں ہے رے ہدا دا موج بہ رے ندا روح روح سخاوت پہ لاکھوں سلام صلوات کی علن نبی و سلامی وهو خیر الانام بدرو تمامی السلام السلام یا نبی السلام السلام السلام یا نبی السلام شہد خارے لوا بے زبان نبی چاشنی گیرے قسمت پہ لاکھوں سلام شاہی شہید بلا شاہ گل گو قبا بے کسے دشتے غربت پہ لاکھوں سلام در دل جے نجف مہرے بل شرف رنگے روشا شاہ رت پہ لاکھوں سلام محل اسلام کی کی شفیق بانو بان بانا رت پہ لاکھوں سلام جلو گئی یا بے تو شرف پر درو پلو گئی یا نیے فت پہ لاکھوں سلام ماں پہلی ماں کہہ امن امنو اماں حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام عرش سے جس پہ تس لیم نازل ہوئی اس سرائے سلا مت پہ لاکھوں سلام منزل من قصب لا نصب لا سقب ایسے کو شک کی زینت پہ لاکھوں سلام بنتے سی دی رام جانے نبی اس حری میں برا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 نور جن کی گواہ ان کی پور نور صورت پہ لاکھوں سلام جن میں رو حلق دوست بے اجازت نہ جان ان سورادق کی اس مت پہ لاکھوں سلام شم بانے کا شانائے اجتہاد مفتی چارے ملت پہ لاکھوں سلام جانی سارے بد حد پر درود حق گزاران بے ات پہ لاکھوں سلام وہ دسوں جن کو جنت کا مزدہ ملا اس مبارک ات پہ لاکھوں سلام خاص اس سابق سیر قرب بے خدا او خے کاملی یت پہ لاکھوں سلام سایہ مصطفیٰ مایا استپا زیلا فت پہ لاکھوں سلام یعنی اس افضل الخلق باد رسل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 دوست حضرت پہ لاکھوں سلام فارق حق و با تل امام الہدا تیغ مسلول شیدت پہ لاکھوں سلام ترجمان نبی ہمزاب نبی جانے شان ادا لت پہ لاکھوں سلام زاگی دے مسجد احمدی پر درود دولتیں جیش فیصرت پہ لاکھوں سلام دل من سورے کل آ کے سل کے سبھی زوجے دو نورے پی پہ لاکھوں سلام یعنی اس مانے سا کمی سے خدا حل پوش شاہ دت پہ لاکھوں سلام مرتدہ شیر حق جش جڑی ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام مسلے نسل صفا بج گئے بس لے خدا باب فس لے بیلا یت پہ لاکھوں سلام اولی دا پیے اہل رب زو قرو جملی دا پیے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 شیر شم شیر زن شاغ خیبر شکن پر تب دستے قدرت پہ لاکھوں سلام ماہیے رفظ نس بو خروج حامیے دین و سنت پہ لاکھوں سلام مومین پیش فت ہو پس فتح سب اہل خیر روا لت پہ لاکھوں سلام جسم و دے ہاں، انہیں ایک نظر اس نظر کی بسارت پہ لاکھوں سلام جن کے دوش من پہ لا نت ہے اللہ کی ان سب اہل محبت پہ لاکھوں سلام باقی ساقی یا شرا شراب قبور زین لے عبادت پہ لاکھوں سلام اور جیت لے گئے زادے اس شاہ کے ان سب اہل مکانت پہ لاکھوں سلام ان کی بالا شرا پہ آلہ درود ان کی والا سیا دت پہ لاکھوں سلام شافعی مالک مدنی مام حنیف چار با رے ایمان پہ لاکھوں سلام صلواتی علن نبی و سلامی وهو خير الأنام بدر التمام يا سلام السلام یا نبی یا نبی یا سلام اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہو اللہ اللہ صلواتی علن نبی و سلامی وہو خیر الانام بدر تمامی السلام السلام یا نبی السلام سلام السلام السلام یا نبی السلام کاملا نے تری حت پہ کامل درود حاملا نے شری حت پہ لاکھوں سلام غوث سے امام موتو موت کا بنکا جل شان خود رت پہ لاکھوں سلام قطب اب دالو ایر شاد و روش در شاد دینوں دینو مل لت پہ لاکھوں سلام مرد خیلے تری خط پہ بے حد درود فرد اہل حقی قد پہ لاکھوں سلام جس کی ممبر ہوئی گردنے اولیاء اس قدم کی کرا مت پہ لاکھوں سلام شاہ بل کا تو بر کاتی پیشیاں نو بہار تری قط پہ لاکھوں سلام سید آل محمد مدی بام وشید گول زیر یا زت پہ لاکھوں سلام حضرت حمزہ شیر خدا وہ رسول قادریت پہ لاکھوں سلام و مقام و بطن جانو حال و مقال سب میں اچھے کی سو رت پہ لاکھوں سلام سلوا تیرن نبی و سلامی وهو خير الأنام بدر التمام صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر التمام الله الله نورے جا اترے مج مورے آلے رسول میرے آئے نے مت پہ لاکھوں سلام زیب جادہ سا جاد نوری نہاد احمد نور تینت پہ لاکھوں سلام بے آزا بو ایتا بو حساب بو کتاب اہل سنت پہ لاکھوں سلام تیرے ان دوستوں کہ تو پھیل خدا بندہ ننگے قلقت پہ لاکھوں سلام میرے اس کا باپ بھائی بہن اہل بل دو رت پہ لاکھوں سلام کے میرا ہی رہ مت میں دعویٰ نہیں شاہ کی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 کاش میں ہے میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام کاش میں ہے محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مجھ سے قید مت کے قد سی کہے ہار رضا ہار رضا میرے رضا مجھ سے قید مت کے قد ہار ہاں رضا مجھ سے قید مت کے قد ہار رضا مصطفیٰ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 صلاتی علن نبی با سلامی وغبا خیر لنا می بدرو تمامی السلام السلام یا نبی السلام السلام السلام یا نبی السلام اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا خليل الله اللهم يا رب بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى تهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجمع بيننا وبين رسولنا في الجنات الفردوس يا رب العالمين اللهم أنزل بركته اللهم أنزل راحته اللهم أنزل سلامته اللهم أنزل عافيته اللهم أنزل صحته وفينا وفي أهلنا وفي بيوتنا وفي من يرجو بركة دعائنا خاصة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات